حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہوا اہل اہل التقوی و المغفرہ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے جو شخص میرے ساتھ دوسرا معبود بنانے سے ڈر گیا تو میں اس لائق ہوں کہ اسے بخش دوں دوسری سنت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے کے بارے میں ہوا اہل اہل و اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار فرماتا ہے میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور جو شخص اس بات سے ڈر گیا اور پرہیز کیا کہ میرے ساتھ شرک کرے تو میں اس لائق ہوں کہ اسے بخش دوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4299